سوائے کسی پیغمبر کے جسے اس نے اس کام کے لیے پسند فرما لیا ہو ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے کچھ محافظ لگا دیتا ہے